حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کو اس کی مدد کی ترغیب دلائی حاضرین میں سے ایک آدمی نے کہا میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں اسے بطور صدقہ دیتا ہوں چنانچہ مجلس میں سے ہر شخص نے اسے حسب استطاعت کم یا زیادہ صدقہ دیا کوئی بھی صدقہ دیے بغیر نہ رہا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھا طریقہ جاری کیا پھر اس طریقے پر عمل کیا گیا اسے اس کا پورا ثواب ملے گا اور ان ان لوگوں کے کے برابر عمل کا ثواب ثواب بھی جنہوں نے نے اس کی کی پیروی اور اور میں کوئی کمی نہیں ہوگی جس برا طریقہ یعنی گناہ کا کام شروع کیا پھر اس طریقے پر عمل کیا گیا اسے اس کا پورا گناہ ہوگا اور ان لوگوں کے برابر عمل کا گناہ بھی جنہوں نے اس کی پیروی کی البتہ ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو سو چار